جماعت کے ساتھیوں کو مولانا ریاض صاحب رحمت اللہ علیہ جماعت جہاں جائے وہاں کے علماء کی سیارت کو عبادت کے اعتقاد کرے اور سارا دن وہ حقوق اور حدود کا اصل آپ حضرت کا حق ہے علماء صحبت سیارت اور فرمایا کہ دعا کی درخواست کریں باقی تو سارا قرآن حدیث وہ سب آپ کے سامنے ہے آپ ہی حضرات اس وقت وہ بڑے حضرت لیا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا پرواہ میرا کام تو ران ڈکھار ہونا ہے جس عورت کے سر سے شوہر کا سایہ اٹھ گیا ہو وہ کیسی دل بلاتی ہے اس کے سارے ارمان ساری امنگیں سارے شوق سب اسی سے وابستہ تھے اس کے بعد تو ہاں، امت امت میں رہی کہ جس امت کو دو ذمہ داریاں اپنی ذات سے خود صحیح چلنا اور ہر ایک کو صحیح راستے کی رہبری کرنا جس کے ہر فرد کی ذمہ داری اور پھر اللہ پاک نے مقام دیا اہل علم کو کہ ہمارے گواہ اہل علم ہے شہید اللہ اللہ العلم میں کون ہوں میں کیا ہوں کیسی قدرت والا ہوں میری صفات جمالیہ دلالیہ میرے خزانے اس کا تعارف کرانے والے ابھی بعض ملکوں میں جانا ہوا تو ایسا معلوم ہوا کہ جیسے گرمی میں زمینیں چیختی ہیں پانی پانی کو اندر سے پکارتی ہیں زمینیں اس وقت بالکل امت کا حال یہ ہے کوئی جو ہم کو اللہ کا تعارف کرا آخرت سمجھاوے آمال کی قیمت یہ ترس رہی ہے امت ترس رہی ہے ابھی قطر میں جماعت کی ہماری تو وہاں سے جماعت آ گئے جماعت میں دو عالم ضرور ہوں جو یہاں کے عرب حضرات ہو تو مولانا الیاس صاحب رحمت علیہ فرما کرتے تھے کہ میرا جیون چاہتا ہے ہر جماعت میں دو عالم ہوں ایک مسئلے مسائل کے اعتبار سے اور ایک قرآن کی تجویز اور قرآن کو صحیح کرانے والے یہ وقت اصل میں سچی بات تو یہ ہے کہ اس وقت امت جن حالات سے دو چار ہے مسئلہ کسی خاندان کا علاقے کا برادری کا نہیں پوری امت کا مسئلہ اور امت امت کے حوالے ہے امت کی پہلی شف اہل علم ہے وہ ان شفوں کی درستگی نہیں پر اس اعتبار سے اصل تو اپنی ذمہ داری کو سمجھنا اس کا شروع کے فرماتے تھے مانا تھہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ ہماری اس چرت پھرت سے مقصود امت کے ہر طبقے کے ہر فرد میں ذمہ داری کا احساس بیدار ہو جائے کہ حص اور شعور جو ہے اسی کا نام زندگی ہے بے حصی اور بے شعوری وہ تو موت ہے مولانا منظور رحمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہم گئے تھے بہت بیمار تھے اور روس کی جو پہلی ریاست آزاد ہوئی تھی اس وقت وہاں کے ایک جماعت مولانا عبد الولی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے میں تھے اللہ درجہ انتقال ہو گیا وہ اپنے طلباء کی جماعت لے کر آئے تھے روک لگایا پھر جانے کے جاتے ہوئے حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ یہاں کے جو دینی ادارے ہیں لالم دیوبند ہے سہرپور ندوا اور اس کی زیارت اور مشاعت کی مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ موجود تھے بہت کا استقبال اور بہت پاک ان کے لیے ہمارے جی کو بھی جمع کیا تھا بہت مختصر کند بخارا اور سمرپن کیا تھا کیا ہوا اور اس کے اسباب کیا بہت مختصر پھر حضرت مولانا منظور ہمارے رحمۃ اللہ علیہ کے ہم گئے تو مولانا نے مسافر میں حدیث پڑھی فرشتے کے حرکت انمبکوں کے عیا میں دہر نفحات اللہ لها ربانی لہریں ہوتی ہے اپنے آپ کو پیش کریں پھر مولانا نے فرمایا کہ تحدیث بھی نعمت کے طور پر کہتا ہوں کہ شعور اور ہوش سنبھالنے کے بعد سے الحمد للہ الحمدللہ الحمد للہ قرآن حدیث سیرت تاریخ اسلام فقہ اسی کا شغف رہا اور سالوں اللہ پاک نے اس کی خدمت کا موقع بھی دیا پھر معتمر عالم اسلامی کا رکن بھی رہا وہاں بھی دنیا کے چوٹی کے علماء اور اس طرح بڑی شخصیتوں سے بعض تحریکوں کے بانی مبانیوں سے بھی ملاقاتیں ہوئی اس سب کی اور پھر ہندوستان کا وہ جلیان والا باغ اور سینتالیس کی وہ قتل عام اس سب کی روشنی میں اور اس وقت کی یہ سادہ اور آسان سی محنت ربانی لہر ہے ربانی لہر ہے ربانی لہر ہے یہ اس کے بعد کرنا ہے تو اصل تو آپ حضرات کا کام ہے اور ذمہ داری ہے کوئی سر جوڑ کر بیٹھنا سوچنا سمجھنا اور یہ ہمیشہ رہا ہے کہ علماء نے حق کے لیے جس طرح کی قربانیاں دی علم شربا علم مشہدین وغیرہ کی تاریخ بھی بتلا رہی ہے ان کی سیرت ان کے سوال اور بخارا کی ساری محرومی وہ مولانا حبیب الرحمان صاحب جو محبی سے کبیر تھے عالم ان کے یہاں سے ایک رشارہ نکلتا ہے میرے یہاں آتا تھا اس میں میں نے پڑھا کہ بخارا جس کے سنگریزوں میں اور جس کی جس کے در و دیوار میں علم اور جس کا ہر آدمی لیکن پھر وہ ایسے محرم ہوئے کہ اللہ کہنے کو بھی ترس گئے کہ اللہ کا نام بھی نہیں لے سکتے اس کی وجہ بتلائی اس نے کہ سارے علماء کی امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی مخالفت اور ناقدری فتوے بھی دیے تھے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف بخار آباد میں وہاں دشا پور میں تو کیا ماشاء اللہ کیسا اور کیا کچھ لے کر آئے تھے لیکن بخارا والوں نے جب ناقدری کی تو بخارا محروم ہو گیا امت بیچاری ایسی بولی والی اس کو معلوم ہی نہیں کس کا کیا حق ہے یہ تو آپ ہی حضرات نے بہت یعنی مختصر الفاظ میں سمجھایا کہ پوری شریعت کا خلاصہ حقوق اور حدود حقوق اور حدود جس میں سیر فہرست اللہ کا حق کتاب کا حق نبی کا حق پھر آگے ماں باپ بھائی بہن بھی بچے پڑوسی امت اور نصیحت اس امت جن حالات سے دو چار ہے اسی صدی میں جب یہ مولانا یا صاب رحمتہ علیہ سے اللہ پاک نے یہ کام لیا مجھے یاد ہے مدینہ منورہ میں تھے مولانا سعید احمد خان صاحب رحمت اللہ علیہ اور حضرت جی میرے سب بیٹھے مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ طالب علم کے زمانے سے ہی سہارنپور سے جمعرات کو حضرت کے یہاں آیا کرتے تھے اور پھر تو ماشاء اللہ ساری عمر کہ میں بہت دنوں تک سوچتا رہا کہ آدمی دبلا پتلا بہت نہیں تھے اور زبان میں بھی اللہ نے اتنا بڑا کام لیا کیا بات میں نے دو چیزیں دیکھی بہت غور کرتا رہا اس مدت تک اخلاق بہت بلند تھے اور حکمت اللہ نے بہت دی اور اسی کے ساتھ وسعت بہت تھی فرماتے تھے کہ جس کا دین کا جو کام جہاں جس شکل میں ہو رہا ہے وہ سب ہمارا ہے ہماری ذمہ داری یہ تو ہمارے معاون ہیں وہ درس و تدریس ہو تصنیف ہو تعلیف ہو آز و ہو خطبات ہو ملفوظہ یہ سب ہمارے معاون ہیں بہت اسی لیے مجھے وہ مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمۃ اللہ مبصر قرآن اللہ اکبر مانا یوسف صاحب اور مولانا انعام الحسن صاحب رحم اللہ جب بھی تشریف لے جاتے تھے تو پہلے حضرت کے یہاں حاضری دیتے تھے ایک ملاقات پر مولانا احمد علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خوبیاں کہ تمہارے ابا ایسے تھے ایسے تھے ایسے تھے اور پھر کہ ان کے اخلاص کی کھلی دلیل یہ ہے کہ ہر چہار سو سے ہر طبقہ امت کا اس کام کی طرف متوجہ ہو رہا ہے پھر فرمایا لے میری ایک بات یاد ہو دونوں حضرات سے کسی بھی دینی حق پرس جماعت کا کسی بھی دینی حق پرست جماعت کا باطل پرستی میں پہلا قدم یہ ہے کہ وہ اپنے علاوہ دوسری حق پرست دینی جماعتوں کو معطل اور بیکار سمجھے بلکہ اپنی بقا ان کی فلاں میں سمجھے کہ یہ نہ ہوتا اچھا تو ہماری چلے اس اعتبار سے اللہ نے جو موقع میں تو دیکھتا ہوں میں کل وہاں بھی نکالے میں میں تو دو دن سے بہت ہی میرے پر عجیب تاثر ہے آپ حضرات کو آپ کی عوام بھی آپ کے خواص ماشاء اللہ کام کرنے والے اور علماء تو ماشاء اللہ اللہ نے بہت نوازا ہے بہت نوازا بس نیا کا وہ یاد آیا مجھے کویت کے چار لڑکے وہاں تاشکن یونیورسٹی میں پڑھتے تھے چھٹی میں ایسے وہ تو بہت سرسد علاقہ ہے ایک خاتون نے ان کو دیکھا تو دور سے تو مسلمان ہو جی بہن ہم مسلم بہت خوش ہوئی دنیا میں زندگی میں دیکھا نہیں تھا اپنے ساتھ لے گئی خوب پھل فروٹ میوے کرم خوب کیا جب جانے لگے تو پوچھا کہ دوبارہ آؤ گے بن ہم تو پڑھتے ہیں یونیورسٹی میں آپ کی کوئی خدمت ہو تو تو اس پر اس خاتون نے کہا کہ کھانا پینا پہننا اڑنا دنیا گھومنا زیور پیسہ کوئی تمنا باقی نہیں ہے ایک تمنا ہے کیا اللہ پاک مجھے مرنے سے پہلے پہلے قرآن شریف میری ان آنکھوں سے دکھا دے بس میری یہ تمنا ہے ان لڑکوں کو بہت کیا اللہ یہ وہ ساری دنیا تمام مدارس تمام مکاتب سب ان کے بھر ہونے تھے وہیں سے قرآن حدیث کی جو خدمت انہوں نے کی اور یہاں یہ قرآن دیکھنے کو ترس گئے ایک موقع پر لوگ قرآن کے نسخے وغیرہ لے کر گئے بہت روئی بہت روئی چلتے ہوئے اس نے کہا کہ ایک بات یاد رکھنا میری میری بھی سنتے جاؤ میری دریال اور ننال یہ اسی سال کا کمیونزم کا جو عرصہ گزرا ہے تو اسی سال میں تو دو پوچھتے ہیں ایک ہیں ابھی تک ان کا خون ہماری رگوں میں ہم ان کی ہیں لیکن ہم قرآن دیکھنے کو ترس گئے کمیونزم تم کویت والے یوں مت سمجھنا کہ ہمارا ملک اسلامی ہے اور ہم کتابیں چھاپتے ہیں اور لکھتے ہیں اور مسجدیں اور مدرسے اور سب بنوا اللہ بہت بے نیاز ہے بہت بے نیاز ہے اس کے یہاں نعمت کی قدر ہے تو اس پر وہ نوازتا ہے نا پر اس لیے میں شاہ رحمۃ اللہ کو ابھی پڑھ رہا تھا ہمیں تھوڑے دن پہلے دونوں باتیں عجیب بات فرمایا کہ جتنا بب اسرائیل کو قرآن نے ذکر کیا ہے کسی اور قوم کو اتنا نہیں ذکر اور سب نبیوں کی اولاد خود حضرت مشاہ اسلام نے وہی قال مشاہ مثال قوم گرو نے علیکم کم وجال کو ایک جال قیمہ ملو ملوکا دین دنیا دونوں کے اعتبار سے بھرپور میں نے اللہ ایک بیان میں تھا کہ جب تک یہ دیہاتوں میں تھے اور سادہ زندگی تھی پر ایک بات طے تھی کہ نبی جو کہہ دے بس ہم اور کچھ نہیں جانتے نبی کی بات پر عمل کرنے میں اگر ساری زمینیں ہاتھ سے نکل جاتی ہے جو چاہے ہو جائے لیکن نبی کی نافرمانی نہیں کریں کرے گی اس پر تو اللہ نے ان کو خوب نوازا اور ان کے آنسوؤں پر ان کی آہوں پر صاحب رحمۃ اللہ کہ فرعون جیسی جابر طاقت ان کی دعا پروجل تو واقعی مسلح کوئی نمازیں پڑھتے تھے اللہ سے کہتے تھے روتے تھے اور جیسا اس کا تھا وہ تباہ ہو لیکن جب یہ آئے شہر میں مصر میں پاہرہ میں اور پھر عادت و اتوار اور رہن سہن اور ساری چیزیں جن نبیوں کی طاعت پر یہ جان دینے کو تیار کیا نبیوں ہی کی جان لے رہے ہیں کہ ان کی بات ہماری خواہش کے خلاف ہم یہ چاہتے ہیں وہ فتوا یہ دیتے ہیں جیسے حضرت علیہ السلام کے بارے میں بہت عجیب عجیب حالات سے امت گزری اور ابھی بھی گزر رہی ہے اس میں آپ حضرات کی سب سے بڑی ذمہ داری کیونکہ امت امت امت کے حوالے ہے اور امت علماء کے حوالے اس کو کون دیکھے گا یعنی اس وقت ایسا وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مولانا یا صاحب رحمت اللہ علیہ نے جو پہلے دن تعلیم شروع کرائی حضرت جی رحمت اللہ علیہ نے ہم کو وہ جگہ بھی بتائی تھی مانا یوسف صاحب مولانا نمل حسن صاحب مانا حسن صاحب اور قاری رضا صاحب وغیرہ یہ جو حضرت کے آدمی تعلیم شریف کے آٹھ باب اس میں اکیلے جو کتاب الفتن موازی بھی ہے کتاب العلم کتاب الایمان الحاق صاحب بھی کتاب سننا وغیرہ آٹھ باب فتن فتن فتن اللہ اکبر کیا فتن اس وقت کے جو فتنے ہیں آج میں مصرورات میں بات کر رہا تھا تو مجھے وہ حدیث یاد آ گیا جو حضرت باشن سرنا کئی کبھی کوالم عمر بال معروف عن کرتی صحابہ بہت تعلق ہوا کہ ہم اور یہ نہیں کریں کہ ہم کو تو پہلے دن سے کہتے ہیں کہ کلمہ پڑھا کلمے کی دعوت دو اب اعلی کل قائم یا رسول اللہ کیسا ہو جائے گا امت ہی بھی معلوم ہے نہیں ان کو چھوڑ دے گی ولدی نفس محمد بھی علی شد حسین اسے زیادہ اب صحابہ اور چھوڑ كيف بكم إذا فجر نساؤكم وفسق شبانكم قالوا وإن ذلك لكائن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفس محمد بيده وأشد منه سيكون كيف بكم إذا رؤي المعروف منكرا والمنكر معروفا امرانی کے لائن یار کو لگا چلو و تمہاں بل بھی رہی تو کوم ادا امید من کر و نہیا نہیں مارو وہ کمپلسری کہو کہ فنزیات کہو کہ اتنا باقاعدہ گناہ کرائے جائیں گے منکرات کا ارتکاب ایسے وقت اور بالکل ایسا معلوم تھا کہ یہ حدیثیں جو ہے میں ابھی وہ ہماری مسجد میں تعلیم ہو رہی تھی ایمان کے شعبے پڑھ رہے تھے دل سے متعلق آزاد سے متعلق جو شیخ نے تصاویر میں کہہ یار یہ حدیث تو بالکل ایکس رے مشین ہے آدمی ایکس رے مشین کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے تو وہ ساری فوٹو آ جاتی ہے جو بھی کوئی کوئی بھی کھڑا ہو خود ڈاکٹر صاحب کھڑے ہو تو ان کی بھی پتھری بتا دیتی ہے وہ یہ فتنے کتاب الفتن کتاب الدریا کتاب المغازی اور صحابت سیرا یہ یعنی اس وقت میں بالکل ایسا کہ بازاروں میں کیا منڈیوں میں اور مارکیٹوں میں کیا سامانوں کے سودے ہوتے ہوں گے جو اس وقت امت کے مختلف طبقات تاجروں کا کاشتکاروں کا جوانوں کا کماری بچیوں کا اور مالداروں یعنی عقائد کے سودے ہو رہے ہیں سودے اور ایسے وقت میں ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے اس لیے کہ میرا سے جو پورن حضور کی تھی جو درد حضور کا تھا جو آنسو جو آ وہ سب وہ سب میں ہے میراث میں حضور کا علم بھی حضور کا عمل بھی اسے میں ایک دفعہ سوچ رہا تھا میں کہا یہ فقہ فقہ جو ہے مسئلے مسائل یہ تو پورے فقہ کا خلاصہ تو جان مال کا صحیح مصرف فقہ نے بتلا دیا اس علم کا مصرف کیا پیسے تو حضرت کو لکھے خط میں نہیں کے تحت عجیب بات لکھی کہ یجب ان یکون مقصود التفقه والتعلم دعوت الخلق الى الحق والى قبیب و والصراط المست یہ سارے پڑھنے پڑھانے کا مقصد ہی یہ ہے پتا جب چلتا ہے جب عوام میں گھستے ہیں پھرتے ہیں جو عوام کہاں ہے اس اعتبار سے اس وقت آپ حضرات کو اللہ بہت مبارک کرے بہت مبارک کرے آپ کے یہاں سے جو فارغ ہو کر آتے ہیں سال لگاتے ہیں تو میں ان سے کہا کرتا ہوں ہمارے یہاں بھی سال تو لگانے والے اور اور مکتب ہیں لیکن تمہارے لیے بڑی سا... کہ جس سرزمین پر جس سرزمین پر پیدا ہونے والے بچے کو اس کی تحریک اسلام دشمنی سے ہوتی ہو وہاں ان کی ان کی جگہ پر رہ کے تمہیں کام کرنے کا موقع دیا ہے اور پھر وہی بات کہ حضرت سدھتا اکبر رضی اللہ تعالی ایون آئی ان کا ہے یہ ساری ذمہ داریاں ہیں اور اس وقت امت کا جو حال ہے اسی لیے وہاں رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ حضور نے امت بنائی کہ قوم نہیں بنائی تھی اور پھر فرمایا کہ قومیں تو بنتی ہیں تعصب اور تحزب سے گروپ بندی سے ہماری برادری ہماری قوم ہماری زبان ہمارا علاقہ ہمارا وطن اور سب سے بالا تر ہو کر کے امت کہ حضور نے امت بنائی اور یہ بات عجیب معلوم ہوئی میں ایک مطلب ایسا تھا تو بھائی حج عبد الوہاب شاہ رحمت اللہ علیہ اللہ ان کے درجات بلند فرما لو انہوں نے خط مجھے بھیجا اور اس خط میں کہ جب پنجاب میں عام ارتداد تھا گاؤں کے گاؤں علاقے کے علاقے مشکل ہو گئے تو الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بالکل مایوس ہو گئے کہ بھائی امت تو حد سے گئی اب یہاں کیا رہنا اسی لیے ہجرت کی نیت سے تشریف لے گئے تھے لیکن بے چینی اور بے قراری بہت تھی ایک مرتبہ علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مجلس میں بیٹھے تھے تو بات چل رہی تھی تبلیغ کی دعوت کے کام کی اس کی حفاظت کی تمہارا عالمیا صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ کوئی کیسا ہی صاحب قلم ہو اور کوئی کیسا ہی خطابت پر قدرت رکھتا ہو اور کسی کی جتنی چاہے پرواز ہو لیکن مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو بے چینی اور جو قراری تھی نہ کوئی قلم سے نہ کوئی خطابت سے کوئی اس کی تعبیر نہیں کر سکتا ہے اس کا تعلق دیکھنے ہی سے تھا کہ کیا بے چینی اور کیا بے قراری وہ جب ہجرت کر کے تشریف لے گئے تو وہاں کے علماء جو حجاز مقدس تھے ان کے سامنے کہ اللہ تو الان کماکان وہ تو اپنی ذات و صفات میں اور قرآن کی بھی وہ واضح وہی جیسا بسری کا کلام ہے پھر امت کا یہ حال تو علماء نے کہا کہ حضرت بات یہ ہے کہ امت میں علم کی بڑی کمی ہے فرمایا کہ نہیں ایک آیت کی کتنی تفصیلیں ہیں عبداللہ ابن مسعود عبداللہ ابن عمر عبداللہ ابن عباس اور مختلف صحابہ کی ایک ہی آیت اور حدیث میں تو ابھی طالب علم کی عبارت پوری نہیں ہوتی اس سے پہلے شیخ کہتا ہے بچوں اس میں بیالیس قول ہیں اور مفتی صاحبان تو ماشاء اللہ ایسے پیچھے کے بال کی کھال اور کھال کی کھال مجھے یاد ہے میرے بچے کے چہتا جی میرے والد صاحب کے محمد بھائی ملی اسماعیل صاحب تھے روی راہ میں پڑھاتے تھے پھر خانپور میں آ گئے تھے تو میں نظام الدین سے آیا تھا خیر خیریت پوری تو ملک صاحب تیری تبلیغ سے میرا علم تازہ ہو گیا میں نے کہا کہ عام طور پر تبلیغ والوں کو کچھ پڑھنا وڑھنا تو پتا نہیں ہے وہ چھ نمبر اور پڑھائی اور بس کچھ مسئلہ مسائل تھے میں سمجھا چچا جو ہے وہ چٹکی لے رہے ہیں تو میں ادب میں خاموش رہا پھر والدین کی خیر خیریت وہ سب کچھ نہیں میں صحیح کہہ رہا ہوں میرا علم تازہ اب میری ہمت ہمت ہے کیسے کہنا کہ وہاں مدرسہ پڑھاتا ہوں سات سے دس تک مکتب ہے پانچ وقت کی نماز ہے اور کوئی مشورہ ہے نہیں ایک دن دوپہر کا وقت تھا کھانا لیتا تھا نہیں کیا بات ہے مسئلہ بتاؤ کیا ابھی کھیت سے آیا تھا گرمایا ہوا تھا دسترخان پر بیٹھا وہ بچوں کی ماں نے کچھ ایسا جملہ کہا میرے آگ لگ گئی اور میری زبان سے یہ نکلا تناب پوری کے نہیں ہوئی پہلے میں نے اس سے کہا کیا کتاب دیکھ کے بتائیں گے تو روانہ کرا دیا صبح میں اس نے پکڑا من کتاب دیکھی نہیں بیا نہیں اصل میں پکڑا مغرب میں پکڑا من صاحب آپ اس مسئلے کو اتنا ہلکا لے رہے میں تو جب سے اس کام میں لگا تبلیغ میں میں نے یہ طے کیا ہے دنیا دس دفعے ہاتھ سے جاتی ہو جاوے شریعت کے خلاف کوئی کام نہیں کروں گا آپ مجھے اللہ کریں تو ہمارے صاحب رحمت اللہ نے کہا کہ مجھے پڑوس سے کسی اور جگہ سے میں نے فتوا اور وہ منگوائی کتاب جزیا دیکھ کر اس کو بتایا اور میں سمجھا چلے آئی کیوں اللہ نے ابھی کچھ دن گزرے تھے کہ پھر ایک آدمی آیا بھاسا کیا بات وہ میرا جو کھیت کا پڑوسی ہے وہ کہہ رہا دوسرے کو مفت دے دوں گا تجھے دیں لینی اب تجھے لینی ہو یہ شرط یہ شرط یہ اب ہم تو جانتے نہیں ہیں کہ یہ شرط شریعت کے یہاں شریعت میں کیسی ہے اس لیے آپ سے مسئلہ پوچھنے آیا تو تیرا بھولا ہو ہم نے تو جب کتاب البیو بری تھی جب یوں سوچے تھے کہ اپنے باپ کے کون سے کارخانے ہیں تو اپنے کو یہ کرنا پڑے گا سر میں کیونکہ اس کے بعد پھر میں باقاعدہ مطالعہ شروع کیا مہیلا بولے این جی او پھر این جی بھی شاید اور آپ نے کام کی برکت سے میرا نکالا اس لیے تو شروع میں تو میں نے سوچا کہ بھائی اب یہ تو مسئلے پوچھنے آ رہے ہیں تو کیا کریں یہاں رہیں کہ کہیں جا تو میں نے سوچا جائیں گے کہاں تبلیغ تو سب جگہ چلی گئی یہاں والے سے دیں گے تو وہ پوچھیں گے جیسے وہ حج کے زمانے میں یہ ہوتا تھا کے زمانے میں جب پانی کے جہاز سے جاتے تھے تو کون ہے کس علاقے کے ہیں کون ہیں خواص کون ہیں علماء ہیں کیا ہیں وہ پوری فہرست کام کرنے والوں کے پاس وہاں سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ ابر اعظم وغیرہ جو تھے ان کے پاس پہلے پہنچ جاتی تھی پھر وہ حضرات استقبال کے لیے وہاں سپاٹ پر اپنے السلام علیکم حاجی صاحب ارے یہاں ہم کو کون پہچانتا ہے نام کے ساتھ پکارتے تھے شیر صاحب حاجی صاحب بہت خوش ہوتے تھے کہ ہم تو کچھ جانتے نہیں کوئی استقبال والا وہ ملے بہت استقبال اطلاع میں اس کے بعد پھر مینا میں بھی گشتیں مزدلفے میں بھی اور کیا نام ہے کہ میں بھی ان کا جب جہاز چلا تھا بمبئی سے تو تھوڑی دیر کے بعد جب سکون ہوا تو اذانیں ہونے لگی نمازیں ہونے لگی پھر طبیعت والوں کا گش شروع ہوا تو ان کا ہم نے یوں کہا تم ہو کتنے بمبئی مسافر خانے میں تھے تو نماز کا سلام پھیرتے ہی کہ کس پر ہے تو اس دروازے حال صاحب ماشاء اللہ کیا مبارک آنکھیں ہیں آج ہم آپ کی آنکھوں کی زیادہ کل کو آپ کی مبارک آنکھیں کافی کو تیرا بھلا ہو میرے ساتھ ہوا آج اچھے خاصا حج میں محنت ہوتی ہے ماشاء اللہ تو ساتھی کو چیلے لگا دی تھا بہت دبلا پتلا مل میں کام کرتا تھا عبد الرزاق اس کا نام احمد آباد تھا ابھی بھی ہے وہ مولانا عبد الغنی صاحب اللہ علیہ وغیرہ اس کو لگایا تھا جو پالنپور وغیرہ کی طرف سے گاڑیاں آتی تھی اس کو بمبئی جانے کے لیے ریل بدلنی پڑتی تو حاجیوں کا سامان دیکھنا ان کے لیے اردو کا انتظام یہ وہ کرتا رہا پھر جب بمبئی مسافر خانے میں اس کا چلا لگوایا تو وہ وہ پہلے تو وہ انجیکشن لگتا تھا اس کا تو اس لائن میں کھڑے ہو کر ماشاء اللہ آپ آپ لبے کیا پڑھیں گے زمین وہ سیدھی سادی وہ لبے بھی سکھاتا تھا اور بہت سارے اللہ کا کرنا ہم ہم کو مارا صاحب رحمۃ اللہ نے کاوی کے اجتماع سے باہر بھیجا تھا تو ہم لبنان سے کام کر کے آئے تھے مکے اور وہ یہاں سے آیا تھا حج کرنے السلام علیکم عبد الرحم یہ چار مہینے میں ہمارے چار مہینے ہو گیا میں تو مل میں کام کرتا تھا عمر صاحب اللہ لائے ہیں اچھا دو تین مرتبہ ملاقات ہوئی چوتھی مرتبہ میں کہنے لگا کہ بس آپ لوگ تو بہت دور سے آئے ہو اور بہت خرچہ ہوا ہوگا کچھ تمہیں قرضے ہے ہیں تو قرضہ ہم کو دے گا سچ سے پتا کیا کوئی لاٹری واٹری تو نہیں ملی ارے مجھے بات یہ ہے کہ جتنا حاجیوں کے پاس کرنسی ہے وہی میرے پاس لیکن مجھے کمبل نہیں خریدنا گھڑیاں نہیں خریدنی ریڈیو نہیں خریدنی دبلا پتلا ہوں ایک ریال میں میرا کھانا ہو جاتا ہے روٹی بھی اور وہ گشتہ جو والا ہے وہاں ملتی اور پیدل حج کروں گا یہاں سے لے کے ایفات کرتا کتنا ہے پیسہ بچے گا کیا کروں گا آپ لوگ حیران رہ گیا لیکن اسی میں ایک عجیب عدم آمود واقعہ ہوا ایک آدمی بہت رئیس قسم کا حج کے لیے گیا کتنے خدام اور کتنے سٹکے سچا کا سامان ہو حج میں چار دن باقی تھے اور وہ یہ کہہ رہا تھا کہ بھائی میرا جی نہیں لگتا میں تو واپس جاؤں گا اب اس کے جو حشم قدم تھے اور اس کے ساتھ والے یہ مکے میں جی نہیں لگتا اور کہاں لگے گا بھائی تم جو چاہے کہو میرا نہیں میں جاؤں گا سمجھاتے سمجھاتے وہ دن آیا کہ لوگ تو جا رہے تھے مینا میں اور یہ جا رہا تھا واپس ہندوستان اللہ اپنی بے نیازی دکھاتے ہیں کہ جس کے لیے کوئی شکل نہ سوچ سکتے ہیں ان کو اپنے گھر پر بلاتے ہیں اور جو دولت بھی ہے یہ بھی ہے ایسے اس کو گھر سے دھکا بھی دیتے ہیں اس لیے ہم لوگوں کو واقعی یہی جو ہے جتنی بڑی دولت ہے اس کے بعد تو کوئی دولت دولت ہی نہیں ہے اس کی قدر کہ اللہ کو بہت بے نیاز ہے اس لیے وہ واقعات بھی اللہ نے تو تکوینی طور پر جیسے صحابہ کی زندگی کے واقعات کو ہمارے علماء کہتے ہیں کہ تکوینی طور پر اللہ نے عبرت کے لیے کس کاتب وہی ہے عبداللہ ابن سعد ابن ابی سر عبداللہ ابن سعد ابن ابی سر رضی اللہ کاتب وہی ہے مکے میں بھی یہی کام کرتے رہے جب ہجرت کر کے آئے تو یہاں بھی وہی لکھتے ایک دفعہ اشکال ہو گیا صبح ہو گیا وہ خد اپنا انسان من یار وہ مکے والے کہتے تھے لوہار کا لڑکا جو ہے اچھی فصل بنا کے دیتا ہے اور یہ اس کو قرآن کہتے ہیں محروم ہو گئے مرتد ہو گئے اور مرتد ہو کر مکے والوں سے جان ملے لیکن چونکہ تکمیری طور پر اللہ کی طرف سے ہونا تھا اللہ نے دوبارہ ان کو اسلام بھی دے دیا اور یہ بھی کہا فحسن حسن اسلام تو ہم لوگوں کو اس وقت میں یعنی دونوں چیزیں ماں بین مخافت اللہ کو یہ نیاز بھی ہے کہ سب اسی لیے ایک مرتبہ ماں انیا صاحب رحمۃ اللہ نے فجر کی نماز پڑھائی اور بہت عجیب کیفیت سارے جمع ہو گئے حضرت کو کیا ہوا حضرت کو کیا ہوا مجھے کچھ نہیں ہوا میں تم سے پوچھتا ہوں کہ تم جہاں سے آئے ہو نماز پڑھنے بلڈنگ سے آئے ہو محلے سے آئے ہو گلی سے آئے ہو جن گھروں سے آئے ہو کب سے وہاں نمازیں قضا ہو رہی ہے یاد کرو اس حدیث کو کہ وہ سراپا رحمت سراپا نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہتے ہیں کہ میرا جی چاہتا ہے کہ جنگل سے لکڑیاں منگوا کے انہیں گھروں سمیت جلا دوں کتنا غصہ اور یاد کرو اس حدیث کو کہ دو منزلہ کشتی والے نیچے والوں کو پانی لینے اوپر جانا پڑتا ہے اور اس وقت میں جو فرمایا حضرت نے پورے جلال کے ساتھ کہ وہ جو پانی اندر آئے گا نیچے کے سراخ سے تک اور نیچے والے بھی گے اس کو کہتے ہیں برو تمہیں تمہاری تحجنے لے ڈوبے گی اگر امت کا یہ تمہارے ہوتے ہوئے اور مجھے خوب یاد ہے وہاں وہاں تھے بن میں میرے ذمہ علماء کی بات تھی وہاں رائے بن والوں نے کام عجیب کیا ہے جو یہاں پڑھ کے فارغ ہو کر جاتے ہیں اور سال والے سال لگا کے تو ان کے ذمے کبھی تم جس گاؤں میں جس گلی میں رہتی ہو یا جہاں بھی اس کی کوشش کرو کہ کم سے کم کم سے کم ایک رکن اسلام نماز کہ وہ سو فیصد زندہ ہو جائے اس تو مجھے بھائی اللہ غریق رحمت فرمایا بلند درجات اباد عبد الحر صاحب رحمت کرن کہا کہ بھائی یہ ہمارے مول احسان اور مول احمد بتلا اور یہ لوگ جو ہے سال میں کراچی اور ملتان اور پشاور اور جو مدارس ہیں اس کا سفر کرتے ہیں اور تو کیسے کیا کیا ہوتا ہے وہ تم ان کے پاس بیٹھ جاؤ میں ان کے پاس بیٹھ جاؤ بہت ساری باتیں ہوئی تو بیان شروع ہوا احسان صاحب بھی تھے تو پہلے کارگزاری شروع ہوئی کہ بھئی وہ جو پچھلے سال سال لگا کر واپس گئے تھے اور جو ذمہ داری دی تھی کہ آپ کو نماز کون ایک کھڑے ہوئے انہوں نے کہا چل ہم پچہتر فیصد نماز قابو میں آ گئی ہے ہم میں جس گاؤں میں ہوں دوسرے نے کہا کسی نے کہا کسی نے کہا اسی فیصد کسی نے کہا بہتر فیصد میں حیران رہ گیا کہ اللہ اکبر اور پھر بازوں نے ایسی بتائی وہ ماشاء اللہ سال لگائے ہوئے بھی اور دوسرے علماء بھی تھے تھوڑی دیر میں مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمت اللہ علیہ زبردست مجھے تو معلوم نہیں تھا میں تو بیان کر رہا تھا وہ پورے پنڈال کا پورے مجمے کا چکر لگا کے ہوئے اس حلقے میں آ گئے میں بات کر رہا تھا پہلے سے یہ معلوم ہوا کہ حضرت کا دو دن سے اصرار ہے کہ بھائی تم مجھے الگ کیوں ٹھہرایا ان کے ساتھ ٹھہراؤ نا ان کی شاید ان کی برکت سے میرا کچھ بن جائے حضرت آپ کی معذوریاں ہیں آپ کے ساتھ یہ ہے تو میں مولانا احسان صاحب نے کہا کہ حضرت مولانا کو کیا کرنا ہے وہ تو بتاؤ میں نے کہا مولانا کو میں کرسی سے اٹھا ان کی کرسی آگے لایا اور ان کے دونوں ہاتھ اٹھا کر کے من کیا مولانا کو یہ کرنا ہے اس لیے کہ وہ جو مجمع جتنا بھی تھا تقریباً بل واسطہ اور بلا واسطہ سینکڑوں ہزاروں سب ان کے شاگرد ماشاء اللہ عظیم اللہ نے عجیب نعمتوں سے واقعی آپ حضرات کو دیکھ کر کے کہ جیسے زمینیں ترستی ہے پانی کو اس طرح قومی علاقے اور ملک ترستے کہ کوئی اللہ کا تعارف کرا کوئی آخرت سمجھائے اور آپ کے یہاں جو اللہ نے یہ مدارس علماء دعوت تبلیغ ساری چیزیں خانقاہ ہیں مولانا فرمایا کرتے تھے کہ صحابہ کی دو خصوصیت تھیں محنت جس تقاضے پر جب جو محنت کی ہے صحابہ نے جو و یعنی رفاع بھی تو تیسری بھی باندھے ہیں اور ایک کھجور پہ گزارا بھی کیا ہے اور الگ کر دیے ہیں وہ محنت بھی تھی اور دوسری چیز صحبت کھجور کی یہ اللہ کا شکر ہے دعوت بھی ہے تعلیم بھی ہے اور تزکیے کا پورا سامان بھی ہے لیکن کوئی بات ہے ما فعل اللہ بعذابکم ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا اللہ کے تو قوم برادری ذات بات نہیں می وہاں تو بندگی اور اس کی نعمت کی دانی نا شکری پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے لن اسلب للنعمت نعمت کفرانها کسی نعمت کے سلب ہونے میں جتنی اس کی ناشکری کو دخل ہے اور کسی چیز کو اللہ تعالیٰ ہم حضرت ہم کو آپ کو سب کو اور یہ میں دیکھتا ہوں جیسے ہسپتال میں کسی کی عادت کے لیے جاتے ہیں تھوڑا بھرا ہوا کسی کی پٹی بڑھ گئی ہے کسی کے وزن لٹک رہا ہے کسی کا کوئی رو رہا ہے کوئی تسلی دے رہا ہے اس وقت اپنی جو صحت ہے الحمد للہ اللہ آبادی میں مبتلا ہوئی آدمی نہ پڑتا ہے اور اپنی صحت کی قدر ہوتی ہے ایسے ہی جب امت میں اندر گھستے ہیں جہاں تم آپ کو تعجب ہوگا مکہ مکرمہ میں سترہ یا اٹھارہ کلو میٹر کے پاس لے پڑے ابھی تک وہ پرانی جہالت والی ہے یعنی ان سے قبلے کا رخ پوچھا تو نہیں بتا سکے کعبہ کی دہلی قبلہ کی امت کیا نا جن حالات اس میں ضرورت ہے کہ ہماری اپنی نعمت میں اس لیے کہا میں نے کہا کہ فقہ کا خلاصہ تو جان مال کا صحیح مصرف لیکن علم کا مصرف یہ اپنی ذات اور پھر یہ علم اپنی ملک نہیں ہے یہ حضور کی میراث ہے اور اس میں جیسے باپ کی میراث میں نابالغ بھائی بہن بھی شریک ہیں اور بالغ بھی شریک یہ نابالغ امت جس کو نبی کا نام نہیں معلوم مجھے یاد ہے سب سے پہلا چلہ جب ہمارا راجستھان میں لگا اصل کے بعد ہم گش میں نکلے بڑے میاں بڑا پٹا لمبی مونچھے اور لٹ گاؤں والوں میں جیسے ہم نے ابھی اتنا ہی کہا تھا کہ انشاءاللہ مغرب کے بعد مسجد میں اللہ رسول ابھی پورا رسول نہیں بولے تم محاورے تم کہاں مانگتے ہو آتا ہوں میں اس نے سارے گاؤں کو جمع کر لیا اور لٹھ لے کے کرسی کے برابر بیٹھ گیا کہ کوئی گستاخی کرے تو یہیں اس کو اب کے کرام رضوان اللہ فلم کی محبت کیسی تھی اور کیسی جان ساری کی اور کیا کہتا تو اس کو کچھ ملا نہیں تو وہاں تو اس کو کسی نے کہا تھا یہ تبلیغ والے جو کسی کی دعوت قبول نہیں کرتے نا اس کی وجہ یہ کہ کسی کو مسلمان سمجھتے ہی نہیں اپنے ہی کو سمجھتے ہیں تو اس راستے سے آیا مول صاحب کل کو میری دعوت ارے چودھری صاحب آپ کی شہر ماتے پر لیکن ہمیں فجر پڑھتے ہی فوراً جانا ہے دوسرے گاؤں فجر میں لاؤں گا فجر کی نماز سے پہلے اتنا بڑا دیکھتا پورا بکرا کاٹ کے اور روٹیوں دونوں لے کے آیا کھاؤ چودھری صاحب ہم شہری لوگ ہیں شہر کے رہنے والے ہمارے میادے کا منہ جو کھلتا ہے وہ سورج طلوع ہونے کے بعد گھنٹے کے بعد کھانا آپ کا کھائیں گے اگر آپ کو کھلانا ہے تو لیکن اب ہمیں جانا ہے تو پیدل جا رہے تھے دو دو کی جوڑی بنائی ان کے باپ بیٹوں کو ایک کے ساتھ ایک کے ساتھ راستے پر قرآن نماز کے وہ ہوتے رہے اچھا خاصا سورج اور اشراق کا وقت میں نے آواز لگائی ارے ساتھ کے بھائی آ جاؤ چودہ سال کا کھانا وہ اس دونوں کی جوڑی میں ان کو جو احساس ہوا کہ ہم تو ان کو کیا کہتے تھے ہم کو تو کلمہ بھی نہیں آتا قرآن تو وہ دو باپ بیٹے پھر جو ہمارے رہبر بنے ہیں تو ادھر پاکستان کی بارڈر ہے راجستھان کی ان کے اونٹ وغیرہ ادھر جانا وانا وہاں تک انہوں نے ہمارا ساتھ دیا اللہ نے ایک ایسا عجیب کام کیا ہے اس کی حفاظت کر وہ لیکن اب کام پر بھی حالات اور امت پر بھی حالات اور سب کی ذمہ داری علماء کرام پر ہے ان کی وہ مولانا حبیب الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ محدث کبیر ان کیا ایک مرتبہ جماعت لے کے گیا ہوئے مئو پچاس عرب تھے مدینہ یونیورسٹی کے استاد بھی تھے اس میں شام کے بھی اچھے تاجر اور پچاس تھے حضرت نے فردن فردن تعارف کون ہیں کہاں کے ہیں یہاں کیوں آئے ہیں وہاں کیا کرتے ہیں اس کے بعد ادارے کے سارے اساتذہ کو بلا کے کہا بھائی میرے نزدیک تو اتمام حجت کے لیے جماعت کافی ہے ماشاء اللہ بہت عجیب ان کے آپ حضرات کے پاس نعمتیں بھی ہیں جس طرح دین نعمت بھی ہے اس طرح امانت بھی ہے ایسے ہی یہ مدرسے مکتب دعوت تبلیغ یہ نعمت بھی ہے اور امانت بھی ہے امانت کو بھی امانت داری کے ساتھ پر نعمت کی قدر دانی اس کو جتنا آپ سمجھ سکتے ہیں اور امت کو ایک مجھے یاد ہے مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مطلب حضرت جی سفر میں تھے تو وہ جماعتیں رخصت کرنے کے لیے آئے آنکھیں ملتے ہوئے بھائی آج تو ایک بات عجیب سمجھ میں آئی کیا بھائی کفر کا ہونا بہت ضروری ہے حضرت سو تو نہیں رہے میں صحیح کہہ رہا ہوں کفر ہونا بہت ضروری یقم بلّہ ویفد تاحت پہلے کفر تاغوت ہے تو پھر ایمان بلّہ بنے گا پہلے اللہ کے ہر غیر کا سے کفر ہو پھر ایمان پھر رمن یقم بلّہ یہ قلبہ اب پھر وہ تو اللہ علم کا سمندر تھا ایسی کے پاس سب کچھ ہے اس وقت میں عمر بہت اور پھر کہ ذرا میں ہوا چھپی ہوئی ہے وہ تو بھائی کے باپ نے بھی نہیں دیکھی سمک شریف نے بھی نہیں دیکھی نہ دیکھی لیکن ان صاحب کا طالب علم کا کہتا ہے اور آ کر کہہ ہم نے کہا تھا جاؤ آرام اتنا پکا ہے وہ اپنی ذرا تو آپ حضرت کا تو کام ہی بیچارا پالا کہاں تھا جو رات دن آپ کرتے ہیں پال اللہ پال رسول پال اللہ پال وہ پالا پالا تھا ہی نہیں کہاں کہاں سے آپ لائے کا آپ کا تو یہ کام ہے اس لیے امت کے سامنے صحیح بات دوسری کومان اللہ صاحب کی بات سمجھا رہا تھا عرض کر رہا تھا گمراہی اور ہدایت گمراہی کو پہچاننا بہت ضروری ہے گمراہی کیا تو ہدایت سمجھ میں آئے آر تو لکھے آؤ آپ لوگوں کا راجنی کا پتہ نہیں پڑا بھی نہیں ہے لیکن آپ لوگوں سے سنا ہے تو عرف الشیا اس وقت امت گمراہی کے دہانے پر اور بہت اچھے چونکہ شیطان تو خل کا منیس و مزین جتنی جو چیز خدا رسول کے یہاں ناپسند جتنی جو چیز قرآن حدیث سے جتنی ہٹی ہوئی اتنی ہی اس کو اتنا حسین اور دے کر پیش کرتا ہے کہ اچھے اچھے فطرے میں پڑ جاتے ہیں اسی لیے یہ آپ نے علماء حق مجھے تو امام احمد بن حمبل رہا کتنی بڑی طاقت کی خلافت تھی لیکن حق حق ہے وہ خلق قرآن کو کہلانا چاہتا تھا مخلوق بھی کھایا اور کوڑے بھی برسے سب کچھ کہ اس وقت امت کو گمراہی سے بچانا اور گمراہ گمراہی ہے کیا اس سے آشنا کرنا یہ بہت ضروری ہے اور اس کے لیے اندر پھرنا پڑے گا امت کے پاس جانا پڑے گا اسی لیے کنویں کی مثال کہیں نہیں کی ہے قرآن حدیث نے ہم تو کنویں ہیں پیاسے آتے ہیں نہیں کنواں کہیں کہا ہی نہیں ہے صحاب کہا ہے اس کے پاس لوگ بالٹیاں لے کر جاتے ہیں اوپر اوپر جاتے ہیں روز بادل چلتے ہیں وہ جا کے برستے ہیں یہ سارے بادل ہیں ان کو برسنا ہے دیہاتوں میں گاؤں میں علاقوں میں اور خود آپ جہاں ہیں واقف یعنی دونوں طرف سے میں تو اتنا متاثر ہوں ایک طرف تو یہ ماحول ہر قدم پر اور اس میں آپ کی یہ محنت اور آپ کی اور کوششیں اور آپ کا پڑھنا پڑھانا اور کچھ ان تینوں چیزوں کو ساتھ لے کر آپ ایک اللہ دیا حق کا دعوت بھی تعلیم بھی درج کیا یہ بہت بڑی نعمت ہے بہت بڑی نعمت اس لیے اپنی ذمہ داری کو سمجھنا ہے ہم کون ہیں ہماری کیا ذمہ داری ہے اور اس کو کس طرح پورا کیا جائے اور یہ تو رات دن کا آپ کا تجربہ ہے جس سبق کی جس کتاب کی آپ کی ذمہ داری ہے مجھے یاد آیا مولانا رابع صاحب جو اس نازی میں آلہ ہیں وہاں کے العلما کی ایک مرتبہ دسگاہ میں آئے ہم لوگوں کا سبق تھا پر میں بھائی بچوں آج سبق نہیں پڑھاؤں گا حضرت خیریت کرے بالکل خیریت ہے کوئی تکلیف جس طرح ہم تم سے یوں کہتے ہیں کہ بغیر مطالعے کے پڑھنا ناجائز ہے اس طرح بغیر مطالعے کے پڑھانا بھی ناجائز ہے رات کچھ مصروفیت اور منصورات تھی وہ کتاب انہیں کی اپنی وہ صفحے یا آج مصروفیت کی وجہ سے مطالعہ نہیں کر سکا ہوں اس لیے نہیں پڑھا ہوں گا امانت داری میں حیران رہ گیا اور جس طرح اور ہمارے مولانا عمران خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا تو معاملہ ہی الگ گھنٹہ بجنے کے بعد اگر کوئی وہاں راستے میں مل گیا تو یہاں سے پکڑ کے یہ گھڑی مارتے یہ مدرسے کا وقت چاہے کوئی ہو کسی باپ کا بیٹا ہو تو جس طرح آپ حضرات اپنی درسگاہوں کی اپنے مطالعے کی اور اپنی ساری ذمہ داریوں کو امامت کی سب سے بڑی ذمہ داری جو میراث ہے آپ کے پاس وہ حضور پاک سسم کے کیاوں کی دعاؤں کی علم کی اور اس کی تبلیغ کی یہ میراث ہے آپ کے پاس اس کو ملک نہیں سمجھنا ہے بلکہ میراث ہے اور اس میں پوری امت کا اسی لحاظ کرتے ہیں اپنے وقت کی ترقی بنائے میں تو حیران رہ گیا تین سال ہوئے وہاں کمرے میں بیٹھا تھا تو ایک شیخ الحدیث صاحب آئے آسام کے رمضان کی تعطیلات میں بچوں کے ساتھ وہ بھی چلے میں نہیں آئے کہنے کے مجھے بڑا مزہ آیا اس چلے میں اور جی چاہتا ہے کہ سال پورا کرے لیکن مجبوری ہے میں کہا مانا کیا مجبوری ہے میرے دل میں بخاری شریف ہے اس کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں اللہ نے اس وقت ذہن میں ڈالی میں نے کہا کے بھی ایسا ہو سکتا ہے آسان تو ماشاء اللہ علما کا اور آپ نے جس سال دور حدیث پڑھا تو آپ کے ساتھی بھی ہوں گے اگر کوئی ایسا انتظام ہو جائے کہ کوئی ساتھی آپ کے لیے بخاری پڑھا لے بچوں کا نقصان نہ ہو اور آپ کا سال لگ جائے یہ تو کبھی سوچا ہی نہیں تیسرے دن آئے میرے پاس اور کہنے لگے منصاحب اللہ تمہیں جزائے خیر دے تمہارے کہے سے میں فکر میں پڑ گیا اور میں نے رابطہ قائم کیا تو وہاں مجھ سے بھی اچھی پڑھانے والے الحمدہ مل گئے انہوں نے سال لگایا اور پھر گئے تو ہم تو بخشتے تو کسی کو بھی نہیں اب بخشنا کیا ہے بھائی وہی ہے ران کا رونا ہے امت کا کیا حال ہے اس کے لیے جن کا سال لگا ہے ان سے کہتے ہیں کہ عالم کی نیت سے سالانہ اپنی تعطیلات وغیرہ ماشاء اللہ مدرسے کے طلبا بھی لگتے ہیں اساتذہ بھی جاتے ہیں اور اسی طرح جن کا سال نہیں لگا ہوتا ہے ان سے کہتے ہیں کہ ظاہر بات ہے یہ سال کا ہے اور ابھی حضرت رجب علی صاحب آنے والے ہیں اس میں تو اور جب امتحان معذرا قبل امتحان یکرم الانسان انسان اور وہ سب آنے والا ہے کہ اس وقت ہم یہ نہیں کہہ سکتے لیکن درخواست اتنی ہے کہ جن کا سال نہیں لگا ہے وہ صرف امت پر اپنی نعمت کی قدر امت پر ترس امت کی خیر خاہی میں اپنے سال لگانے کے ارادے کا صرف اس وقت میں اظہار کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیں گے ان ہم سال لگائیں گے سب بعد میں بنتی رہے گی جن کا نہیں لگا ہے سال وہ صرف اظہار کرنے کے کہ انشاءاللہ ہم اپنی وہی امامت بھی ہے مدرسہ بھی ہے بیوی بچے بھی ہیں جیسا مولانا کا نام اور اور جن کا بھی سال نہیں لگا ہے وہ صرف ارادے کا اظہار کر دیں کہ انشاءاللہ ہم پھر وہ ترتیب بنانے ظاہر بات ہے بغیر ترتیب کے کچھ بھی نہیں ہوتا اور ذمہ داریاں بہت ساری ہے امامت بھی ہے درس و تدریس بھی ہے اور بھی بچے بھی ہیں اور جن کا نہیں لگا درخواست ہی ہے ہمارے یہاں تو ہاں ہمت کر کے ہے جزاکم اللہ جزاکم اللہ جن کا سال نہیں لگا ہے وہ صرف اس ارادے کے اظہار کے لیے کہ انشاءاللہ ہم ساری ترتیب بنا کر جیسے وہ شکل علی صاحب نے تو ترتیب بنائی پوری اس کی اور ماشاء اللہ وہ جب سال لگا کے گئے تو وہ جنہوں نے بخاری پڑھائی وہ سال کے لیے آ جزاکم اللہ اور اور اور اور فرمائیں صرف اس وقت میں ارادے کا اظہار وہ جیسے ٹیکسی ڈرائیور سے بات کرتے ہیں بات کرتے ہی وہ پہلے میٹر گھما دیتا ہے تو یہاں صرف ارادے کا اظہار ہوا اور وہاں میٹر گھومنا شروع ہو گیا آپ ہزار تو ہم کو یہی پڑھاتے ہیں کہ تمہاری نیت نیت المعمین خیر المنام علی سال لگتے لگے گا ہمت کر کے فرمائیں جن اس نہیں رہاج کا اظہار ہے انشاءاللہ اور اس کی حفاظت تو آپ کے سامنے خود آپ کے سامنے آپ کے پاس پڑے ہوئے جنہوں نے سال لگایا اور جو ساؤتھ افریقہ میں ہم مدرسوں کی کارگزاری سن بارہ مدرسوں کی کارگزاری سنی ہر مدرسے میں دو تین دو تین سال لگائے ہوئے مدرسہ بھی دیکھتے ہیں مسجد بھی دیکھتے ہیں ملکوں کے تقاضوں پر بھی جاتے ہیں اور ابھی جو چلی میں دارالعلوم قائم ہوا وہ انہی میں سے دو گئے تھے انہوں نے وہاں کا حال دیکھا تو ان کا بھائی ہمارے ساؤتھ میں تو گھر گھر میں علماء اور مفتی ہو گئے ہیں یہ بیچارے بھوکے پیاسے تو میرے پاس آئے میں نے کہا بھائی تمہاری تو چائے اور کافی بھی بغیر پیسٹری کے نیچے میں اتر تھی اور وہ جنوبی امریکہ وہاں تمہاری موسا ہم نے بات کر لی ہے اور گھر والوں کو بھی راضی کر واقعی انہوں نے مشورہ کیا اور وہاں گیا دارو کھائی اور چل رہا ہے اسی لیے ہمیں شوق میں جن کا نہیں لگا ہے وہ صرف ارادے کا اظہار کر دیں کہ انشاءاللہ ہم سال لگائیں گے پھر اس کی ترتیب بنتی رہے گی کوئی رہ گیا ہو تو فرما دیں اور جن کا سال لگ چکا ہے ان سے درخواست ہے دوستی کا حق ادا کریں جن کا نہیں لگا ہے ان کا خود لگا لگوانا اور عالم پیاسا ہے امت بہت ترس رہی ہے اس لیے ملکوں کے ارادے سے بھی اپنے آپ کو رکھے کہ ان شاء اللہ ہم ملکوں میں جائیں گے مولانا اور کوئی ہے جن کا سال لگ چکا ہو وہ ملکوں کی سے اپنے کو پیش کریں گے انشاءاللہ شاء مشورے سے جس ملک کا رخ بھی ملے جزاکم اللہ جزاکم اللہ اور رمضان کی تعطیلات بھی ہے بعض مرتبہ ہم کو بھی ایسی سوچتی رہتی ہے طلبہ تو تیار ہوتے ہیں کون لے کے جا رہے تو میں نے کہا اپنے استاد سے کہو کہ سارے سال آپ نے پڑھایا ہے یہ چالیس دن بھی آپ ہی پڑھا دیجیے لے جاتے ہیں ماشاء اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ اللہ تعالیٰ قبول ہاں گرمیوں کی چھٹیوں میں آپ آپ جانتے ہیں ذرا سر یہ سمر ویکیشن جو آپ کے یہاں ہوتا ہے مجھے تو یاد ہے اللہ اکبر ایک مطلب آیا تھا یہاں ڈلیوری جی میں اور یہ پروفیشنل کیا کہتے اسٹوڈنٹس وغیرہ تو ہمارے پرانے کام کرنے والے نخرے کر رہے تھے ہم نہیں لے جائیں گے بہت دنگا کرتے ہیں اور بہت یوں کرتے ہیں حافظ صاحب نے مجھے بلایا کہ مل صاحب ان کو ذرا سمجھاؤ وہ اللہ کا کرنا میں اپنے بیان میں ان سے کہا میں نے کہا دیکھو یہ جتنے اسٹوڈینٹس اور یہ جوان ہیں جو خوشی خوشی آئے ہیں اس وقت تمہاری گود میں بیٹھنے کے لیے آئے ہیں اگر تم نے ان کو اپنے سینے سے نہ لگایا تو گودیں بہت ساری خالی ہیں اور جب وہ دوسروں کی گود میں بیٹھ جائیں گے تو خون کے آنسو روتے بھی نہیں بنے گی الحمد للہ تشکیل ہوئی تھی جی۔ آپ اللہ تو خیر پاک آپ کو بہت طرف سے نوازے یہ سمر ویکیشن کی کچھ ترتیب ایسی بن جائے ان شاء الله اسمك الله हाँ और जजाकुमल्ला जजाकुमल्ला माशा इंशाल्लाह अल्लाह का बहुत कबूल करना माशा جزاكم الله جزاكم الله مولي سيد اور تو کون بچے گا وہ تو سبھی ہو جائیں گے رمضان بھی مکمل ہو جائیں گے جن جولائی میں ہوتی ہے جی، رمضان بھی ہو جائے گا محراب بھی ہو جائے گی اور اس کے بعد ان ساری چیزوں سے فالو سارے انوارات کو لے کر پھر اس کو تقسیم کرنے اللہ کا بہت قبول فرمائے بغیر خیریت کوئی بات مستقل اپنی دعاؤں میں امت اور جو حالات اس وقت دونوں دعوت پر بھی کیسا کام کتنا لیکن گھر گھر میں انتشار اور خلچر آپ لوگوں سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں سب کو معلوم ہے سب کو معلوم ہے اللہ ہماری حفاظت فرماوے کام کی حفاظت فرماوے اور اس کے لیے دعائیں بھی کریں کوشش بھی کریں اور کام کی بھی حفاظت کام کرنے والوں کی بھی ہمارے زندے اللہ صلی وسلم دائی نوزان على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا فيما مضى يا واسع الجود والكرم اے اللہ ہمارے پشنوں کو معاف فرما آپ کی جس نعمت کی جس طرح جو ناپلی ہم نے کی ہے اور پوری امت نے کی ہے اے اللہ ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں آج تک کی ہر نعمت کی ہر نافندگی کو معاف فرماتے اللہ تو بہت معاف کرنے والا ہے امت کو اے اللہ کیا کسی باپ کسی آدمی کے مرنے سے اس کے بچے یتیم ہوتے ہوں گے وہ دو یا چار ہوتے ہوں گے اے اللہ اس وقت امت جس یتیمی کی حالت سے دو چار ہے کوئی اس کے سر پر ہاتھ رکھنے والا اے اللہ اس کی بوٹیاں نوچنے کے لیے اس کے عقائد کو اے اللہ بگاڑنے کے لیے اس کی ذہنوں کو خراب کرنے کے لیے نہ جانے کس کس راستے سے کتنی محنتیں اے اللہ ایک مرتبہ اس امت کے سر پر کرم کا ہاتھ رکھ دے اور امت کو کنف عافیت میں لے لے گمراہ ہونے سے اور گمراہی کی جتنی شکلیں دینی دنیاوی زندگی شعبوں میں جس شکل میں ہو جہاں ہو جو ہو اس سب کو ختم فرما کر عام ہدایت کے ہوائیں اے اللہ یہ جو ہاتھ اٹھے ہیں یہ تو وارثین کے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے تھے اے اللہ ان کو یہ ہاتھ اٹھانا میراث میں ملا ہے اور انہوں نے میراث میں یہ ہاتھ اٹھائے ہیں تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کبھی خالی واپس نہیں کیے ہیں لائن والے کے ہاتھ اٹھانے کی لحاظ رکھ کر اس امت کے حال پر ہم فرما دے اور اللہ ان کی جوتیوں کے سچے ہم کو بھی اپنے کرم سے قبول فرما لے ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ فرما جتنی جماعتیں جو علماء کی چار مہینے کی مصرات کے اندر باہر جتنی چل رہی ہے ان سب کی بہترین تربیت فرما اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا مدارس کی مکاتب کی مشاعت کی علماء کی خانقاہوں کی طلباء کی اساتذہ کی امت کے عقائد معاملات اور عبادات اور اخلاق و معاشرت کی اے اللہ اے اللہ جان کے مال کی عصمت کے اور آبروں کی اور امت سے متعلق جتنی چیزیں ہیں اس کی پوری پوری حفاظت فرما وصلی صلی اللہ علی خیر کی سیدنا محمد و و علیہ اصحاب سبحان رب العزة عما سکون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين